وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم تياتي ماري ودليل ہماری إبراهيم عليه السلام نے اسی قوم کا مقابلہ میں دیتی تھی ہم جس کا درجہ چاہواں اچھا کر دیا بلا شبہ تھارو رب بڑی حکمت بڑی حکمت والوں میں جان نہ ہو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذريته داود وسليمان وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين تهوني قلنا اسحاق عليه السلام تياقوب عليه السلام عطا کیا ہر ایک نے ہدایت دیتی تنوح علیہ السلام نے ہم نے انہ تو پہلا ہدایت دیتی تھی تو انہ کی اولاد بچوں حضرت داود تو حضرت سلیمان تو حضرت ایوب نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نہ تو ہم نیکو کارانا اس سے رہا بدلو دیا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين تے زکریا علیہ السلام نا تے یحیی علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام نا اور الیاس علیہ السلام نا یہ سارا ہی نیک لوکاں وچوں ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فضلنا عَلَى الْعَالَمِينَ تے اسماعیل علیہ السلام تے الیسع علیہ السلام نا تو یونس علیہ السلام نا اور لوت علیہ السلام نا تو سارا نہ انہیں دنیا جہان ور فضیلت عطا کی وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجِتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تو انہا باپ دادا تو انہا کی لڑی پر انہاں پانیاں وچوں میں کئیاں نہ ہدایت بخشے تو ہم نے بے سارا چن لیا اور ہم نے انہاں صدہ رکھتا یہ ہدایت بخشی ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس پر وہ اپنا بندہ بچوں جس نے چاہ چلا دیا تو جے کدے یہ بھی شرک کرتا تا انہا وہ کیو کرتا ہو سب بردہ برباد ہو جاتا ہو أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفوا بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں کتاب تا حکمت اور نبوت عطا کی تھی ان جے یہ کافر اس تے نمکر جے تا یقینا انہوں اس پر ایمان لیان واسطے اسا لوگ مقرر کیا وائیں جڑا اس کا منکر نہیں أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتی تھی بس تم انہیں یہ ہدایت پر چلو تم فرما دیو ہوں اس ور تھارا کولوں کچھ مزوری نہیں منگتو یہ قرآن کریم تو دنیا جہان واسطے بس ایک نصیحت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أن ولا قل الله ثم ذرهم في يلعبون ح جسی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی لوڑی تھی اسی قدر نہیں کی جس وجہ انہوں نے یوں کیوں جی اللہ تعالیٰ نے تھے کسی انسان اور کئی چیز نازل ہی نہیں کی تم فرما دیو پھر وہ کتاب کس نے نازل کی جیڑی موسیٰ علیہ السلام لے آیا تھا تو جیڑی ایک لو تو لوکوں واسطے ہدایت ہی ہدایت تھی جس نے ورکو ورکو بنایا ہوا ہے کچھ ایک نہ تو باندھا کریں اور مجھ سارا نہ چھپا چھوڑے تو اس کے ذریعے تو وہ گل سکھائی جائیں جڑی نہ تم جانے تھا تو نہ تھارا باپ دادا تم فرما دیو وہ اللہ ہی نے نازل کی تھی پھر انہوں نے چھوڑ دیو جے پیا انہوں نے چھوڑ دیو جے پیا اپنی توتھما کھیڑتا رہے وہی نئے دہی تم رکو من ا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون تو یہ قرآن کریم ایک کتاب ہے جڑی ہم نے نازل کی ہے برکت آلی ہے اپنا تے پہلا کتابوں کی تصدیق کرنا لی ہے تانجے تم ام القرا تو اس نے کولا کالا علم ڈرامے تو جڑا لوگ آخرت نہ نہیں من أذن الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم تم تستكبرون تو اس تے بڑو ظالم کون ہو سکے جڑو اللہ تعالیٰ پر جھوٹو بوتان لاوے یا یا گل کے جی میرے اوپر بھی وہی کی گئی ہے حالانکہ اس پر کسی بھی چیز کی وہی نہیں آئی تو اس سے بڑو ظالم کون ویگو جڑو کہ جی ہوں اسو کلام نازل کروں گو جسو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے تم وہ حالت تک لیں جد یہ ظالم موت کی سختیاں گا تو فرشتہ ان نظر اپنا حق کرتا وہیں گا جے کڈو اپنی جان آج تونا ذلت کا عذاب کی سزا دیتی جائے گی اس گلوں کہ تم اللہ تعالیٰ پر اڑاکدار اللہ میں تھا تو تم اللہ تعالیٰ کی آہت کا مقابلہ تکبر کرے میں تھا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم, وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون تو تم مارے کولے ایک لئی آگیا جس راہ انہیں تم پہلی واری پیدا کیا تھا تو جو کچھ مال دولت انہیں توڑا جتو تو تم وہ ساروں اپنی کنڈ پیچھے چھوڑ آیا تو ہم تھارے نال تھارا بھی سفارشی نہیں تک رہا جنہ کا بارہ مطم یو دعو کرے میں تھا جی یہ مارا معاملہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہے ان تے تھارا آپسی تعلقات بالکل ہی ٹوٹ گیا تو جڑا دعویٰ تم کرے میں تھا سارا ہوا ہو گیا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا يخرج الحي من المجد ومخرج المجد من الحج ذلكم الله فأما تؤفكون بے شک اللہ تعالیٰ انہیں دانا نا اڑیک نا دانا نا تاڑیک نا پھٹال نالو ہے وہی جیتا نا موہا بچوں پیدا کر دیا ہے تو وہی موہا وانا جیتا بچوں پیدا کر دیا ہے یہی ہے اللہ تعالیٰ ستم کیوں پٹھے پہنے پھیریا جا رہے ہیں فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وہی سویر نہ لیان آلو ہے تو اس سے نے رات آرام کی چیز بنائی ہے اور دین تے چند نہ حساب نہ رکھن آلو ہے یو اس کو متھے وہ حساب ہے جڑو غالب تے جان نالو ہے وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البد والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون تقوية جس نے تھارا واسطے تارا بنایا تاکہ تم خشکی تے سمندر کی انہیریاں ماں رستو لوڑ سکیں یقیناً انہیں دلیل کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں پھر ہر اکن واسطے ایک ٹھکانو ہے تو ایک جگہ کچھ دیارہ رہن گی ہے یقینا انہوں نے نشانی کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں ان لوگ کا واسطے جڑا سمجھے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قدوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون طب جس نے اسمان تے پانی بھرایا پھر اس پانی نال انہیں ہر ایک جمن والی چیز پیدا کر دیتی پھر انہیں اس نے نیلی نیلی ڈالی پیدا کی جس سے ہم ایک دوجا نال جڑیا ہوا دانا پیدا کروں تے کھجور کا بوٹا ور اس کی ڈالیاں تے بنا لڑکیا ہوا گچھا اور داخن تے زیتون گا تے داخن گا تے زیتون گا تے انار گا باغ جڑا ایک دوجا نال رلے ملے بھی ہیں تو نہیں بھی رلتا ملتا تم ان کا میوہ تکو ہوں جس سے یہ پھلیں اور ان کا پکڑنا بھی تکو بے شک ان میں ان لوگوں واسطے جڑا ایمان لیا میں بڑی نشانی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بغير علم سبحانه وتعالى تو ان لوگوں نے جن اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے جبکہ اس سے نے وہ پیدا کیا ہے تو ان لوگوں نے جہالت نال اس واسطے پوتوں وہ کی تو بنا لی جو ہے وہ پاک ہے اس کی ذات ان غلطیں مجھ اچھی ہے جڑی یہ بیان کریں بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وہ اسمانہ کو تو زمین کو بڑھانا لو ہے اس کے, اس کے اولاد کس طرح ہو سکے حالانکہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں تو اس سے نے ہر چیز پیدا کی ہے تو وہی ہر چیز نہ خوب جانے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیئن فعبدو وہو علا کل شیئن وکیر یوں ہی اللہ تعالیٰ تھارو پالن ہار ہے اس تو بجن کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہر ایک چیز کو پیدا کرنا لو ہے بس تم اس سے عبادت کرو تو وہ ہر ایک چیز کو کارساز ہے لا وهو اللطيف الخبير وہ نظرہ کا کہ نہیں آ سکتے تو نظر اس کا کعبہ مائیں تو وہ بڑو بری تکن آلو مچ خبر رکھن آلو ہے قد من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ تھارا تھارا رب کی طرفوں صاف صاف دلیل آ گئی ہیں ان جڑو لو نال کم لیا گو وہ اپنو ہی فائدو کرے گو تو جڑو انو بنیو رہ گو وہ اپنو ہی نقصان کرے گو تو ہوں تھارا اوپر نگرانی تو ہوں تھارا اوپر نگرانی نہیں کرنا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تو ہم اس طرح دلیلانا پھر پرت سے بیان کرا اور تنجے کافر اس طرح کیوں لگ جائیں جے تو نے کسے کلوں پڑھ لیو ہے تنجے جان آلا واسطہ ہے ہم خوب واضح کر دیاں اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے وہی ور چلو جڑی تھارا کول ہے تھارا رب کی طرفوں آئی ہے اس تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم مشرکاں تے ایک پاسے ہو جاؤ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ تو جے اللہ تعالیٰ چاہتو تو یہ شرک نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں راکھی کرنا لو نہیں تو نہ تم انہوں کا ذمہ بار ہے وَلَا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون تو یہ مشرق لوگ اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے جنہ کی عبادت کریں تم انہوں نے گال نہ کڑیو کیوں جے وہ حدوں ٹپ گئے جہالت میں اللہ تعالیٰ نہ گال کڑن لگ جائیں گا اس طرح ہونے ہر ایک ہر ایک فرقہ کا عمل اس کی نظروں میں چنگا کر کے کے دسیا ہے ہے پھر ان سارا نے نے اپنا رب مڑ جانو تا وہ انہوں دس چھوڑے گو جو کچھ یہ کرے میں تھا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ہل الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون تو یہ لوگ پکی کر کر گئے زور نال اللہ تعالیٰ کی قسم کرے کہ جے ان کو لے کا نشانی آ جائے تا یہ ضرور اس پر ایمان لے آمے گا تم فرما دیو نشانی تے ساری اللہ تعالیٰ کو لائی ہیں تو اے مسلمانوں تو انہوں کے پتوں کہ جس وہ نشانی آ جائے گی پھر یہ ایمان قبول نہیں کرتے ون يَعْمَهُونَ تو ہم ان کا دلانا تو ہم ان کا دلانا تے اکھاں نہ پھیر چھوڑوں گا جس طرح کہ یہ پہلی باری ایمان نہیں لایا تو ہم انہاں نہ انہاں کی گمراہی ماں پمبل پوسا کھاتا چھوڑ چھوڑوں گا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ہم ان در فرشتہ ہی نازل کر دیتا مردہ انہوں نال گل کرن لگ پیتا اور ہم ساری چیزیں انہوں کی اکھا آگے بٹھنی کر دیتا تو ہم یہ ایمان قبول کرنے نہیں تھا ہاں جے کدے اللہ تعالی چاہے تو وہ بکری گل ہے اور ان متا لوگ جائل ہی کر رہے ہیں وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فإسترى ہونے انسانوں تے جنہ بچوں شیطان ہر ایک نبی کا دشمن بنایا ہے جڑا دین ایک دا نوجا نہ دل میں چوپنی چاپنی گلا بس بسو کلتا رہے تے جے تھارو رب چاہتو تاوے یو کم نہ کر سکتا خیر تم تے جڑا یہ کوڑ میں سب نہ چھوڑ دیو أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تے کیوں اللہ تعالیٰ تے علاوہ کوئی اور تریاکل لوڑو حالانکہ وہی ہے جس نے تھارا در صاف مطلب والی کتاب نازل فرمائی ہے تو جنہ لوکانا انہیں کتاب دیتی ہے وہ یقین نال جانے جی یا تھارا رب کی طرفوں برحق نازل ہوئی ہے لہذا تم تھسو کرن والا بھی آپ تو تھارا رب کی گل سچائی اور انصاف نال پوری ہو گئی اس کی گلا نہ کوئی بدل نہیں سکتو تو وہ مجھ سن نہ لو جان تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں بسن بچے متا لوگ اس طرح کدے تم ان کا کیا چلے گا تاوے تونا اللہ تعالیٰ کا رستہ تے ٹپلا چھوڑے گا اور یہ چھڑا اندازہ بر چلے تو بس انہرا و بٹا مارے وهو أعلم بالمهتدين نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تھارو رب بھی خوب جانے جے کون اس کا رستہ تے ٹپلے ہوا ہے تو وہی سیدھا رستہ ور چلن علنا بھی خوب جانے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم جس جانور حلال کرتے ویلے اللہ تعالیٰ کو نہ لیو جائے اس میں جے کر تم اس کی آیتہ پر ایمان لیانا لائیں وَمَا لَكُمْ تَأْكُلُوا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ اب وہ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ تو تم اس جانور نہ کھائیں جس پر حلال کرتے ویلے اللہ تعالیٰ کو نہ لیو گیو میں حالانکہ اس نے جیڑی چیز تھارا واسطے حرام کیے وہ توڑا کنی کنی کر کے دس دیتی ہیں ور جس ویلے تم ان کا کھان ور لاچار تے بے وس ہو جائیں تے بے شک مجھ سارا لوگ بجن کسے جانکاری گئے اپنا خیالہ ور لوکاں نہ گمراہ کر رہے ہیں یقیناً تھارو رب ہی ادوں بدن علنا خوب جانے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون تے تم باندھے دسن الا گناہ نامی چھوڑ دیو تے چھپیا وا نامی بلا شبہ جڑا لوگ گناہ کما رہے انہوں نے تاولا ہی اپنی کھٹی کو بدلو ضرور لب جائے گو وَلَا تَأْكُلُوا مِن ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون तो जिस चीज पर हलाल करते वेले اللہ تعالیٰ وہ نام نہ لیو گیو ہوئے اس نے نہ کھاؤ یا تب بلا شبہ نافرمانی کی گل ہے تو بے شک شیطان اپنا سنگیاں نہ پٹی پڑھا رہے ہوئے تانجے وہ تھارے نال توت کریں تو جے کدے تم انہوں کو کیوں مننے منن لگ, لگ پیا تاں تے تم ہی مشرک ہو جائیں گا اَوَمَنْ كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زجن للكافرين ما كانوا يعملون على जहिड़ो आदमी पहिला मूं उहो वरितो फिर हाणे उसना اور انہوں نے اس واسطے ایک لو بنائی جس نال وہ لوگ ٹرے پھرے کیوں وہ اس آدمی آروں ہو سکے جڑو انہیریاں میں پیو ہوئے جتوں وہ نکل ہی نہ سکتے ہوئے اس کافروں واسطے عمل جڑا وہ کرے لگا سونا بنا دیتا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَكَابِرَ مُجْرِمِينَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِيَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ تو اس طرح ہر بستی میں انہیں اتنا مقدمہ نہیں جرم کرنے آلہ بنائے ہوئے تانجے وہ اس میں چال بازی کریں حالانکہ وہ حقیقت میں ساری چال بازی اپنے خلاف کریں اور ور انہوں نے کچھ تھو نہیں لگتو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون جس آوے وے کے ہم تک کدے ایمان نہیں لیا سا توڑی ہونا بھی وہی چیز نہ لبے جڑی اللہ کا رسولہ نہ دیتی گئی ہے اللہ تعالیٰ نہیں چنگی طرح پتو ہے وہ اپنی پیغمبری کس نہ دے جڑا لوگ جرم کرے ان پر ہی اللہ تعالیٰ کو لے ذلت اور تگڑو عذاب ہوئے گو انہوں کا کی وجہ بجاتے جڑا وہ کرے میں تھا يُرِدِ اللَّهُ يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون جس آدمی نہ اللہ تعالی ہدایت دینی چاہے وہ اس کو سینو اسلام واسطے کھول دیا جس نہ وہ گمراہی میں رکھنا چاہے اس کا سینہ نہ سوڑو کر دیا مچ ہی سوڑو جس طرح اس اس معنی میں پیتو ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر گندگی سٹی رکھے جڑا ایمان نہیں جاتا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون تو یہ تیرا پالنہار وہ صدو رستو ہے انہیں نصیت کھٹن آلا واسطے آیت خوب کھول کے بیان کر شوڑیں گے لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون انہا واسطے انہا کا رب کھولا ہے سلامتی کو کار ہے تو وہی انہا وہ دوست ہے ان نیک عملہ کے صدقے جڑا بھی کرے میں تھا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا, وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم جس تیارے اللہ تعالی سارا جنہ انسانوں نے بچلا کرے گو پھر فرماوے گو اے جنہ کی جماعت تو نے مجھ انساناں اپنا مجھ انسان اپنا بنا لیا تھا تو انساناں وچوں جڑا انہاں دا دوست وے گا ویکھے گا اے ہمارے ربا ہم ایک دوجا تو نفو کھٹتا رہیا تو ہم اپنا اس متھیاوا وقت نہ آ پجیا جڑو تے مارا واسطے مقرر کیو وہ تھو اللہ تعالیٰ فرماوے گو تم سارا وہ ٹھکانوں دوزخ ہے جس میں تم صدا رہیں گا ورجے اللہ تعالیٰ ہی نہیں منظور وے کچھ اور منظور وے تاں وہ بکری گل ہے بے شک تیرو رب بڑی حکمت آلو جان آلو ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو اس طرح ہم ظالمانوں ایک دوجہ کے نال رکھاں گا ان کرتوتاں کی وجہ تھے جڑا یہ کرے میں تھا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغلطهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين اے جنات انسانا کی جماعت کیوں تھارا کھڑا ہے تھارا ہی بچو رسول نہیں آیا تھا جڑا تونا میری آیت پڑھ پڑھ گا سنامے میں تھا تو تونا تھاری آج کی اس پیشی تے ڈرامے میں تھا ویکھیں گا بلا شبہ ہونا اپنے خلاف ہونے اپنے خلاف اب پہ ہی گواہی دے دیتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی نے تو کھاما سٹیا ہوا تھا کہ ہن اب پہ اپنے خلاف گواہی دے دیتی ہے جی میں کفر کرے میں تھا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون یوں اس گلوں کیوں جے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارو رب بستیاں ان کا ظلم ور اس حال میں ہلاک نہیں کرتو کہ اس کا رہن والا بے خبر میں کن واسطے اس کا عملہ کا لحاظ نال گھر جائیں تے تھارو رب بڑو بے پرواہ رحمت آلو ہے جے کدے وہ چاوے تا وہ تم سارا نہ چک لیا تے تھارا تے بعد جس نہ چاہے اس نہ تھاری جگہ بسا چھوڑے جس طرح تونا ایک دوجی قوم کی لڑی تے پیدا کی کو تھارا نال وعدو کیو گیو ہے وہ بلا شبہ ہونا لی ہے تو تم اللہ تعالیٰ نہ آجز نہیں کر سکتا قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبت الدار انہو لا يفلح الظالمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو او میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتا رہو ہوں بھی اپنی جگہ عمل کروں لوگو پھر تاونا ہی پتو لگ جائے گو جی اوڑک نتیجو کس واسطے بہتر رہ گو یقین کرو ظالم کدے کامیاب نہیں ہو سے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِن مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم اللہ تعالیٰ نے جیڑی فصل اور مال چوکر پیدا کی ہے اس نے اللہ تعالیٰ جو ایک حصہ مقرر کر لی اپنا خیال لال یو تو اللہ تعالیٰ کو ہے تو یو مارا بنایا ہوا شریکہ گو ہے پھر جیڑو اللہ انہوں نے تو جڑو انہوں کا بنایا شریکہ کو ہے وہ تے اللہ تعالیٰ توڑی نہیں پوچھ سکتو ورجڑو اللہ تعالیٰ کو وے وہ انہاں بنایا ہوا شریکہ توڑی پوچھ جائے کتنوں پیڑو فیصلو ہے جڑو یہ کرے لگا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُغْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون تو اس طرح انہوں نے بڑھایا ہوا شریکہ نے کتنے ہی مشرکان کی نظروں میں اولاد نہ قتل کرنو چنگو کم بنا ترے ہوئے تانجے وے انہوں نے برباد کریں تانجے انہوں تانجے انہوں نے ان کا دین کا بارہ میں پلے کھاما ساتھ چھوڑیں تو جے اللہ تعالیٰ چاہتو تو وہ یہ کم نہ کر سکتا بس تم انہا نامی تو انہا کی چوٹھی گلنا نامی چھوڑ دیو جنہی یہ بنا میں لگا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا ظهورها وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون تكي جے فلانا چوکر تيا فلاني فصل جائز نہیں ان اسلام بس وہی کھا سکے جس نے ہم اپنا خیال کے مطابق کوال نو تے کچھ چوکر عیسائیں جنہ کی کنڈ حرام ہے تے کچھ چوکر وے جنہ ور یہ اللہ تعالیٰ کو نہ نہیں لیتا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ور بہتان لالا آگے کریں بس تاولائیں نہیں انہوں نہ ان کا بہتان کی سزا دیتی جائے گی وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم تو یا گل بھی کہ جے ان چوکھروں کا شکم ماں جڑا بچہ ہیں یہ صرف مارا مردوں واسطے ہیں تو یہ ماریاں کالسریاں واسطے حرام ہیں تو جے وہ مردو وہ تاوے سارا اس میں شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ تاولائیں انہوں نے ان کی بڑائی ہوئی گلوں کی سزا دیا گو بے شک وہ بڑی حکمت آلو جان نالو ہے وَدْ خَسِرَ الَّذِينَ خَتَلُونَ أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين وہ لوگ واقعی کہتا مریا جنہ نے اپنی اولاد بے وقوفی نال نہ سمجھی میں قتل کر چھوڑی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑو رزق دیتو تھو انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لاغ ہے حرام کر لیو وہ یقین گمراہ ہو گیا تو وہ صدہ رستہ پر بالکل نہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَا جَنَّاتٍ مَعْضُوشَاتٍ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا المسرفين تو وہی ہے جس نے باغ پیدا کیا جڑا ور چاڑیا گئے جڑا نہیں چاڑیا جاتا تو کھجور اور فصل جس کی کھان کی چیز طرح طرح کی وے زیتون اور انار جڑا آپس میں رلتا ملتا بھی تو وہ بھی جڑا آپس میں رلتا ملتا نہیں ہوتا إنه لكم عدو مبين تو چوکھرم پار چان آلا بھی پیدا کیا اور زمین کے نال لگ کے چلن آلا بھی کھو ان چیزاں بھی چون جڑی اللہ تعالیٰ نے توڑا دیتی ہیں تو شیطان کا کھراور نہ ٹورو وہ تو تھارو بند ہے بچڑ دشمن ہے ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين اللہ تعالیٰ نے اٹھ جوڑا پیدا کیا ہے پیڑ کی قسم بچوں دو تو بکری کی قسم بچوں دو تم پوچھو کیوں اللہ تعالیٰ نے دو نر حرام کیا ہے یا دو مادہ حرام کیے یا وہ بچوں جڑو دو مادہ گا شکم وے من علمی دلیل نال دسو جے کر تم سچائیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإسرا اونٹ کی قسم بچوں دو تو گاں کی قسم بچوں دو تم پوچھو کیوں اللہ نے دو نر آرام کیا ہے یا دو مادہ آرام کیے یا وہ بچوں جڑو دو مادہ کا شکم ہوے کیوں تم اس ویلے موجود تھا جس ویلے اللہ تعالیٰ نے تمنا اس کو حکم دیتو تھو پھر اس تو بڑو ظالم کون گو جڑو اللہ تعالیٰ پر جھوٹو بوتان لاوے جی وہ لوگ بجن علم تے گمراہ کرے بے شک اللہ ظالم لوگ ہدایت نہیں دیتو دیتے محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جیڑی وہی میرے در کی جائے اس مت منا اسی کئی چیز نہیں لگتی جیڑی کسے کھان علاوہ حرام وے جیڑو اس نو کھانو چاہے سوائے اس تو کہ کوئی مو و جانور وے یا بغتی رکھ وے یا سور کو ماس وے کیوں جی یہ بالکل گندائیں یا گناہ کو ذریعہ وے کہ غیر اللہ کے نہ کیو وہ جانور وے پھر جڑو پوکھ نال نہ ہو جائے جبکہ وہ لذت کی تانگ نہ کرتو وے تو نہ دو بدتو پھر بے شک تھارو رب بخشنالو مجھ مہربان ہے وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلق بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون تو یہودیاں ور ہر ایک سم آلو جانور حرام کر شوڑے تھو تے گاں اور بکری کی چربی ہم نے انہوں ور حرام کر شوڑی تھی سوائے اس چربی گئے جیڑی انہوں دعاں کی کنڈ ور یا انتنیاں ور لگی بھی وے یا جیڑی اڈی نال چمڑی بھی وے یا ہم نے انہوں نے انہوں کی نافرمانی ور سزا دیتی تھی تو یقیناً ہم ہی سچا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے یہ تونا جھوٹا کے تا تم فرما دیو تھارو رب وسی رحمت آلو ہے تو اس کو عذاب مجرم لوگ ٹالو نہیں جا سکتو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من عند فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون جڑا لوگ شرک کریں ان میں کہیں گا کہ جے اللہ تعالیٰ چاہتو تا نہ ہم تا نہ ہم شرک کرتا تا نہ مارا باپ دادا تا نہ ہم کسی چیز نہ حرام کرتا اس سے رہا انہوں لوگ کا نمی چوٹھو کیوں تھو جڑا ان سے پہلا تھا اس توڑی کہ انہوں نے مارا عذاب و مزو چکھ لیو تم فرما دیو کیوں تھارا کولت کا علمی دلیل ہے پھر تے اسنا باندھے کرو تم چھڑا اندازہ ور چلیں تے تم چھڑا انیریاں میں بٹا مارے قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء اجمعین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو بس اللہ تعالی کی دلیل دلوں میں لہ جان والی ہے تو جے کدے وہ چاہتو تا تم سارا نہیں ہدایت دے چھوڑتو قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون تم فرما دیو دیا اپنا ان گوانا جڑا یا گواہی دیں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 کسی چیز نہ میں اس نال شریک نہ کرو تے ماں باپ نال چنگو سلوک کرو تے غریبی کا ڈر ماں اپنی اولاد نہ قتل نہ کرو تم نہ بھی ہم ہی روزی دیاں تے انہاں نہ تے بے حیائی کا کم کے نیڑے نہ جاؤ پمے بے کھل مکھلا بے تے پمے اولے اولے بے تے کسے جان نہ جس کو خون کرنوں لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تو تم یتیم کا مال کے نیڑے بھی نہ لگو ور اس طریقہ نال جڑو مجھ بہتر ہے اچھر توڑی جے وہ اپنی جوانی نہ پوچھ جائے منن تولن ماں پورو پورو انصاف کرو ہم کسے ور اس کی طاقت بد گئے ذمہ واری نہیں رکھتا تو جس ویلے بھی تم بولیں گل انصاف کی کرو بے وہ شخص رشتہ دار ہی کیوں گئے تو اللہ تعالیٰ نال کیا وا وعدہ نہ پورو کرو یہ وہ گل جنہیں وہ اللہ تعالیٰ نے توڑو تاکیدی حکم دیتو ہے دے تم نصیحت حاصل کریں کرے هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون گل جی میرے سدھ ہے لہذا تم اس سے چلیو اور دوجا رستہ پر نہ چلیو وے تونا اللہ تعالیٰ کا رستہ تے کنی کر شونے گا یہ ہیں وے گل جنہ وہ اللہ تعالیٰ نے تونا تاقیدی حکم دیتو ہے تنجے تم پریزگار بن جائیں ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون فرعون موسى علیہ السلام نے کتاب دیتی تھی نیکی کرن آلاور اپنی نعمت پوری کرن واسطے ہر ایک چیز کی تفصیل کرن تے ہدایت اور مہربانی واسطے تاج جی وہ لوگ اپنا رب کی ملاقات کو یقین کر لیں وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون تو یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے بڑی برکت آلی ہے بس تم اس سے کی پیروی کرو تو ڈرتا رہو تاں جی تھارا اوپر رحم کی ہو جائے ان تقولوا انما الكتاب على قائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين تانجي تم یا گل نہ کہن لگ جائیں کہ کتاب پہ مارا سے پہلا دو جماعتوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم اس کا پڑھ پڑھان تھے بے خبر تھا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا یا یا تم گل کہن لگ جائیں کہ جے کدے مارا در کتاب نازل ہوتی تا ہم انہاں تے زیادہ ہدایت ہوتا ہمارا کول تھارا رب کی طرفوں نشانی تے ہدایت اور رحمت آ گئی ہے پھر اس نے بڑو ظالم کیڑو بیگو جس نے اللہ تعالیٰ کی نہ چوٹھی کیوں اور انت منہ موڑ لیو لو ہی انہوں نے برا عذاب کی سزا دیا گا جڑا ماری آیتہ تے منہ موڑے اس وجہ تے جب ماری آیتہ تے نمکرے تھا أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون یہ کہاں یہ ڈیک مائے بس اس سے گی انہ کولا موت کا فرشتہ آ جائے یا تھارا رب کو عذاب آ جائے یا تھارا رب کی طرفوں کا بڑی نشانی آ جائے تو جس جڑے تھارا رب کی طرفوں کاشانی آ جائے گی پھر کسے نہ اس کو ایمان لیانو فائدہ نہیں دے سے جڑے اس سے پہلا ایمان نہیں لیائے لیا گو یا جس نے اپنا ایمان کئی نیکی نہیں کمائی گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو دم اڈی کو ہم یقین اڈی کا لگا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بے شک جنہ لوکاں نے اپنا دین ماں نواں رستہ کڈیا اور وہ بکھرا بکھرا فرقہ ماں ہو گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارو انہوں نال کوئی واسطہ نہیں انہوں کو معاملو تو بس اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں پھر وہ انہوں نے آپ دس دے گو جو کچھ کرے میں تھا من الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسجئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون جڑو آدمی ایک نیکی وہ کم کرے گو اسنا اس جسی دس نیکیاں وہ ثواب لبے گو تو جڑو آدمی برائی کرے گو اسنا تے سزا بس اس سے ہی دیتی جائے گی تو ان کسی قسم کو ظلم نہیں ہو سے قل الى صراط ملة وما كان من کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو منہ میرا رب نے سو رستو دا چھوڑے ہوئے یعنی بالکل صحیح دین ابراہیم علیہ السلام وہ مذہب جڑا باطل تے ایک پاس ہو گیا تھا شرک کرنا چنی تھا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما بے شک میری نماز تے میری قربانی تے میرو جینو اور میرو مرنو اللہ تعالیٰ واسطہ ہی ہے جڑو دنیا جہان وہ پالنہار ہے لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اس کو کوئی شریک نہیں تمنا اسے وہ حکم ہے اور سارا تے تیمر فرما برداری کرنا لو قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون تم فرما دیو کیوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب لوڑوں حالانکہ وہ ساری چیزیں وہ رب ہے تو جڑو آدمی بھی کوئی عمل کرے اس کی ذمہ واری اس سے بھرے تو کوئی چان آلو کسی دوجا کی ڈگی نہیں چاہتے پھر تم سارا نے اپنا رب کو مڑ مرغے جان ہوئے تا وہ توڑا دس چھوڑے گو جن گلہ میں تم اختلاف کرے میں تھا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور وہی ہے جس نے تم زمین میں خلیفہ بنایا تو تھارا بھی چوک گا درجہ کجا سے اچا کیا تانجے جیڑی نعمت اس نے تونہ دیتی بھی ہیں وہ انعامت تھاری ازمائش کرے بے شک تھارو رب تابلو یہ سزا دینا لو ہے تو وہ بڑو بخشش کرنا لو مجھ مہربان ہے صدق اللہ العظیم